الباب السادس والستون ومئتان باب تحريم سب المسلم بغير حق مسلمان پر ناحق سب و شتم کرنے کے حرام ہونے کا بیان والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبیناً اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کی تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن ابن مسعود رضی اللہ اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی حکم عدولی ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے بخاری و مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو یہ تہمت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے بخاری وعن ابی رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کا ارتکاب کرے مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال قال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواہ البخاری حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی لایا گیا آپ نے فرمایا اسے مارو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا جب وہ مار کھا کر جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو بخاری قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے مملوک یعنی غلام باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قیامت والے دن اس پر یعنی مالک پر حد قائم کی جائے گی مگر یہ کہ وہ یعنی مملوک ایسا ہی ہو جیسے اس نے کہا پھر مالک پر حد لاگو نہیں ہوگی بخاری و مسلم